I am Dr. Mehdi Hasan, a professor of journalism, and I am discussing with you the history of mass media in Pakistan. We have discussed so far different aspects of mass media, its working and its impact on Pakistani society, and how society influenced the working of mass media, what are the shortcomings, what are the flaws, what are the plus points, and what is expected of mass media and how it is performing. So far we have discussed all the major developments in the history of uh, print medium, that is newspapers. Today we start our discussion on periodical journalism. Periodical journalism, which comes after a specific period Urdu میں ہم پیریوڈیکلس کو جو ایک مقررہ پیریڈ کے بعد آتے ہیں شائع ہوتے ہیں ان کو ہم رسالہ یا اس کی جمع رسائل و جرائد کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جریدہ ایک عربی کا لفظ ہے لیکن استعمال ہوتا ہے اردو میں اور رسالہ جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے سب کانٹیننٹ میں بھی اور باقی دنیا میں بھی اس میں جو ابتدا ہے اخبارات کی وہ روزناموں سے نہیں ہے روزنامے بہت بعد میں آئے منظر پہ اس سے پہلے ہفت روزے یا ہفتے میں دو دفعہ شائع ہونے والے جس کو بائی ویکلی کہتی یا فورٹ نائٹلی پندرہ روز بعد شائع ہونے والے منتھلی اس قسم کے میگزین اور اس قسم کے رسائل و جرائد شائع ہونے شروع ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں بھی ایک طویل عرصے تک ہفت روزے اور بائی ویکلیز میدان میں رہے اور روزنامہ اخبار جو ہیں وہ کافی بعد میں نائنٹین سینچری کے آخری دو تین ڈیکیڈ میں آ کے انٹروڈیوس ہوئے کچھ ویکلیز بہت نمایاں رہے اس عرصے میں اور خبریں بھی دیتے رہے کمنٹس بھی دیتے رہے لیکن باقاعدہ روزناموں کی شکل سے اخبارات جو ہیں وہ انیسویں صدی کے آخری دو تین دہائیوں میں شائع ہونے شروع ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں تو آج ہم بات کرتے ہیں رسائل و جرائد پہ آزادی کے بعد پاکستان میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا پیریوڈیکلس کے حوالے سے کہ عام طور پہ پیریوڈیکلس کی جو ہسٹری ہے پاکستان میں اس میں ایک بہت میجر کنٹریبیوشن جو ہے بڑی نمایاں خصوصیت پیریوڈیکلس کی یہ رہی ہے ماضی میں یا ماضی قریب میں کہ پاکستان میں کچھ ادبی رسائل و جرائد بہت بڑی تعداد میں اور بہت اعلیٰ معیار کے شائع ہوتے رہے اس لیے عام طور پہ عام قارئین کی نیوز پیپر ریڈرز کی سوچ یہ بن گئی ہے یا بن گئی تھی کہ پیریوڈیکل یا رسالہ یا جریدہ ادبی میگزین کو ہی کہتے ہیں لیکن صورت حال یہ نہیں ہے پیریوڈیکلس کو ہم بہت سی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں دراصل پیریوڈیکلس جو ہیں وہ ایک اسپیشلائزڈ جرنلزم کی ایک خاص ٹرم استعمال ان کے لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ پیریوڈیکلس میں یہ چیز ممکن ہے کہ آپ ایک میگزین کسی ایک خاص موضوع کے حوالے سے شائع کریں میں نے ابھی ادبی رسائل و جرائد کا ذکر کیا اسی طرح پاکستان میں ہمیشہ سے اور آزادی سے پہلے سب کانٹیننٹ میں بھی کچھ مذہبی رسائل و جرائد بہت باقاعدگی سے شائع ہوتے تھے پاکستان میں بھی بہت عرصے پہلے نہیں گزرا کہ کچھ مذہبی میگزین جو ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کیے ہوئے تھے اسی طرح فلمی میگزینز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ کی ایک خاص خصوصیت ہے ان کے پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے کیونکہ فلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جس پہ ہم تفصیل سے جب ہم فلم کو بطور میس میڈیم کے ڈسکس کریں گے تو بات کریں گے کہ فلم سب کانٹیننٹ میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہاں عام آدمی کی جو بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہے اس کی سب سے مقبول تفریح کا ذریعہ ہے تو فلم کے تفریح کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے عام طور پہ جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ان کی دلچسپی فلم کے مختلف آسپیکٹ سے ہو جاتی ہے کہ فلمی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کون سی فلمیں آنے والی ہیں کون سا ایکٹر کون سی ایکٹریس کس فلم میں کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں یہ تمام چیزیں فلمی میگزینس کور کرتے تھے کور کرتے ہیں اور آج بھی پاکستان کے تو کوئی بہت پاپولر فلم میگزین اب نہیں رہے اس پہ ہم اس کی وجوہ پہ بات کریں گے ہندوستان کے بعض فلمی میگزین جو ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں وہ بہت مقبول میگزین ہیں اور بہت ہاتھ و ہاتھ لوگ ان کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی دلچسپی فلمی شخصیات سے بہت زیادہ ہے اسی طرح اسپورٹس کے میگزین ہیں جو ایکسکلوسولی مختلف آسپیکٹس مختلف کھیل جو ہیں ایتھلیٹکس ہے مختلف کھیل ہیں اس کی تفصیلی کوریج کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اسپورٹس پرسنز میں دلچسپی رکھتے ہیں ایتھلیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں مختلف کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کا تفصیلی حال جاننے کے لیے اس کی کوریج دیکھنے کے لیے اس پہ کمنٹس پڑھنے کے لیے تنقید اور تعریف پڑھنے کے لیے اسپورٹس میگزین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی جو کلائنٹیل ہے ان کی جو ریڈرشپ ہے وہ عام طور پہ اسپورٹس لورز میں بہت ہوتی ہے اور بہت مقبول ہوتے ہیں وہ اس کے بعد ہمارے یہاں پولیٹیکل میگزینس کی ایک روایت ہے کچھ عرصہ پہلے تک یعنی بیسویں صدی کے ساتویں آٹھویں دہائی تک بہت سے بہت مقبول پولیٹیکل میگزینس تھے جو exclusively political situation political parties کی ورکنگ اس کا انالیسز اور جو پولیٹیکل ٹرینڈز ہوتے تھے نیشنل اور انٹرنیشنل اس کی کوریج مکمل طور پہ کرتے تھے اور جو لوگ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان میگزینس کے ریڈرز میں شمار ہوتے تھے ایک بہت مقبول فیلڈ جو ہے پیریوڈیکلس کا وہ خواتین کے میگزینز ہیں خواتین کے رسالے اور جریدیں یہ کوئی نئی بات نہیں آزادی سے قبل دلی سے ایک بہت مقبول اردو کا میگزین شائع ہوتا تھا جو تمام گھروں میں ہاؤس وائف بڑے شوق سے پڑھتی تھیں اور جو بھی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی تھیں جو اس زمانے میں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھیں ان میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی عصمت نام کا یہ میگزین بہت عرصے تک خواتین کے میگزین کے طور پہ ان کے رسالے کے طور پہ ہندوستان کا ایک مقبول جریدہ رہا اس کے بعد پاکستان میں علاوہ اس کے کہ تمام روزنامہ اخبارات نے خواتین کے ایڈیشنز انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع کر دیے تھے جو آج تک جاری ہیں بہت سے ایکسکلوسولی خواتین کے میگزین بھی ہیں باہر کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تر فیشن پہ اس کی کوریج ہوتی ہے لیکن پاکستان کے جو خواتین کے میگزین ہیں ان میں خواتین کے دیگر وسائل ان کی پسندیدہ کہانیاں اور مختلف وہ میدان وہ شعبے جن میں خواتین دلچسپی لے سکتی ہیں یا فرض کیا گیا ہے کہ انہیں دلچسپی ہوگی اس کی کوریج یہ میگزین کرتے ہیں اور بہت سے میگزین ان میں خواتین کے بہت پاپولر ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزنامہ اخبارات کے بھی جس دن خواتین کا ایڈیشن آتا ہے اخبار کے سرکولیشن کے محکمے یہ بتاتے ہیں کہ اس دن ان کی سرکولیشن نارمل سے زیادہ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین ان اپنے ایڈیشنز میں دلچسپی لیتی ہیں اور اس دن اخبار زیادہ فروخت ہوتا ہے یہ بات خواتین کے ایڈیشنز کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے اور بچوں کے ایڈیشنز کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے اسی طرح خواتین کے بعد بچوں کے میگزینز ہیں اس میں بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک بہت مقبول بچوں کا رسالہ آزادی سے قبل بھی پھول کے نام سے شائع ہوتا تھا جس کو وہ ان لوگوں کے ذہن میں ہوگا ابھی تک اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں جنہوں نے آزادی سے قبل بچوں کا لٹریچر پڑھا ہے یا اس میں بچوں کے ادب میں دلچسپی لی ہے بچوں کے اخبار میں دلچسپی لی ہے تو پھول کا نام انہیں ضرور یقیناً یاد ہوگا بہت مشہور بچوں کا اور بہت مقبول رسالہ تھا اسی طرح ایک رسالہ تھا کھلونا جو آزادی کے قبل شائع ہونا شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آزادی کے بعد بھی پھر وہ دلی سے شائع ہوتا رہا اور پاکستان ہندوستان دونوں ملکوں کے بچوں میں بہت مقبول رسالہ سمجھا جاتا تھا آج کل بھی ہمارے تمام روزنامہ اخبارات جو ہیں وہ بچوں کے ایڈیشن شائع کرتے ہیں انگریزی کے بھی اور اردو کے بھی اس کے بعد فیشن میگزینز ہیں خاص طور پہ جو فیشن کو کور کرتی ہیں جو نئے نئے فیشن ٹرینڈز ہیں ان کو سوسائٹی میگزین بھی کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے جو نئے ٹرینڈز ہیں گھر کس طرح سے جانا ہے مختلف تقریبات میں کون سے کھانے دینے ہیں کپڑے کون سے آج کل ان ہیں کون سا فیشن ان ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سوسائٹی میگزینس کور کرتے ہیں اور ان کی ایک خصوصیت خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کی فوٹو جرنلزم کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کی ہے کیونکہ ان کی پاپولیرٹی میں زیادہ حصہ جو ہے ان کی اچھی تصویروں اور اچھے فوٹو جرنلزم کی وجہ سے نظر آتا ہے ہمیں یہ مختلف میگزینز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم ان کو اسپیشلائز جرنلزم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو مخصوص ایک ریڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اگر کوئی میگزین یہ چاہتا ہے کہ مذہب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اس کو پڑھیں تو وہ خاص طور پہ ان کو ٹارگٹ کر کے اپنے آپ کو ایڈٹ کرتے ہیں کسی بھی پیریوڈیکل میں اور روزانہ اخبار میں ایک بہت نمایاں فرق یہ ہے پہلے ہم نے ایک اپنے سبق میں یہاں بات کی تھی آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ روزانہ جرنلزم جو ہے خبروں کے حوالے سے یا انفارمیشن کے حوالے سے اس کو ہم انگریزی میں ایک مقولہ ہے ریس ود دا ٹائم بھی کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کی ایک دوڑ لگی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں میگزین کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا میگزین کے پاس کافی وقت ہوتا ہے ایک ہفتہ ہوتا ہے پندرہ دن ہوتے ہیں یا ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں کسی ایشو کی کسی واقعے کی اور کیونکہ انہیں یہ خدشہ نہیں ہوتا خبر کی طرح کہ کوئی خبر پرانی ہو جائے گی تو آؤٹ ڈیٹ ہو کے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی لہذا وہ وقت صرف کر سکتے ہیں اور وہ اس پہ کافی محنت کر کے اور اس کی تفصیلات جمع کر کے اور اس کے تمام پروز اینڈ کونس کسی ایشو کے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا پس منظر کیا ہے کسی واقعے کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں میگزین بہت آسانی سے دے سکتا ہے جو روزنامہ اخبار کے لیے عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ میگزین جرنلزم جو ہے اس کی کچھ خاص ضروریات ہیں اس میں کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ فارم ہے جرنلزم کی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میگزین کا انچارج جو بھی ہوگا جو ایڈیٹر ہے یا جو اس کا مینیجنگ ایڈیٹر ہے جو اس کو مینیج کر رہا ہے اس کا اس فیلڈ کے تمام نون لوگوں سے رابطہ ہونا یا ان سے تعارف ہونا ان کو جاننا ایک کوالیفکیشن ہے اس اخبار کے ایڈیٹر کی مثلاً اگر ادبی میگزین ہے تو ایڈیٹر کے جتنے تعلقات جتنا تعارف اور جتنی مقبولیت ادیبوں شاعروں میں ہوگی اتنی اسے آسانی ہوگی معیاری جو مواد ہے وہ حاصل کرنے میں اچھے مضمون اچھی کہانیاں اچھے سارے جو شاعری ہے وہ حاصل کرنے میں اسے آسانی ہو جائے گی اگر اس کے اس نے بہتر پبلک ریلیشنس کے ذریعے سے شاعروں سے ادیبوں سے دانشوروں سے اپنا تعلق قائم رکھا ہوا ہے تو ایک تو یہ چیز ضروری ہے پیریوڈیکل کے لیے اسی طرح جو بچوں کے رسالوں کا ایڈیٹر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ادیبوں سے اس کی واقفیت ہو جو بچوں کا لٹریچر تخلیق کرتے ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے بچوں کے مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ وہ مختلف موضوعات پہ مضامین اور تحریریں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا چھاپنا ہے کیا نہیں چھاپنا دوسری خوبی جو ہونی چاہیے پیریوڈیکلز میں آج کل کے دور کے حوالے سے اکیسویں صدی ہے یہ فوٹو جرنلزم جتنا ڈیولپ ہو چکا ہے اس میں ان میں اچھی تصویروں کا ہونا خاص طور پہ اگر سوسائٹی میگزین یا فیشن میگزین ہے یا بچوں کا میگزین ہے یا پولیٹیکل میگزین ہے تو اس میں اچھی تصویروں کا ہونا ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل میگزین جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور ساری دنیا میں ان کی سرکولیشن جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر لاکھ تک پہنچتی ہے اور ہر معاشرے میں پڑھے جاتے ہیں پاکستان میں بھی تین چار ایسے انٹرنیشنل میگزین ہیں انگریزی کے جو بہت زیادہ پاپولر ہیں اور پڑھے جاتے ہیں ان کی فوٹو جرنلزم کی کوالٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور اس میں جو تصویریں شائع ہوتی ہیں وہ آپ کو خبر کو سمجھنے میں یا فیچر کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہیں بعض میگزین تو ایسے ہیں جو ہوتے ہی تصویروں کی وجہ سے پاپولر ہیں اس سلسلے میں اگر لائف میگزین کا ذکر نہ کیا جائے تو فوٹو جرنلزم کی جو تاریخ ہے وہ پوری نہیں ہوتی لائف میگزین ایک پیورلی بیسڈ آن فوٹوگرافس ایک میگزین تھا جو ساری دنیا میں بہت مقبول ہوا تھا پاکستان ہندوستان میں بھی بہت زیادہ اس کے پسند کرنے والے موجود تھے اور اس میگزین نے ایک لیڈ مہیا کی تھی رہنمائی کی تھی تمام اخبارات اور میگزینس کی فوٹو جرنلزم کے حوالے سے اور جب بھی فوٹو جرنلزم کی بات آتی ہے اکیڈیمکس میں ڈسکس ہوتا ہے یا اس کے معیار کی بات کی جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لائف میگزین کا حوالہ نہ دیا جائے فوٹو جرنلزم کے حوالے سے پاکستان ہندوستان میں تصویریں دیر سے چھپنی شروع ہوئی تھی اخبارات میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے مختلف اسباق میں اپنے کہ ہمارے یہاں پرنٹنگ کا جو پروسیس رائج تھا اس میں تصویریں چھاپنی بہت مشکل تھی یا اردو جرنلزم میں تصویریں چھاپنی 1953 تک ممکن نہیں تھیں کیونکہ جو لیتھو پرنٹنگ پریس استعمال ہوتا تھا اس میں تصویریں نہیں چھپ سکتی تھیں اب اس کمی کو ہمارے میگزینس پورا کرتے ہیں مگر ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند چیدہ چیدہ میگزینس کو چھوڑ کے عام طور پہ جو ہمارے میگزینس ہیں پیریوڈیکلز ہیں ان کا معیار جو ہے فوٹو جرنلزم کا وہ کوئی بہت زیادہ اونچے معیار کی تصویریں ہمارے یہاں نہیں چھپتی اس کی غالباً ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فوٹو جرنلزم جو ہے اس کے باقاعدہ ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ جنہوں نے فوٹوگرافی کی ایجوکیشن حاصل کی ہو اور کوئی تربیت حاصل کی ہو ایسے فوٹو جرنلسٹ ہمارے یہاں کم دستیاب ہیں اور ایسا انتظام بھی کہیں اس ایجوکیشن کا نہیں ہے لہذا معیار جو ہے فوٹو جرنلزم کا وہ نہیں ہے جو عام طور پہ ترقی یافتہ ملکوں کی صحافت میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پیریوڈیکلس کے حوالے سے کچھ اور پبلیکیشنس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس میں ایک بہت اہم قسم ہے ان پبلیکیشنس کی جن کو ان ہاؤس جرنل کہتے ہیں ان ہاؤس جرنل وہ ہوتا ہے جو بڑے ادارے اپنے ملازمین کو یا اپنے کلائنٹس کو انفارم کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اپنی پالیسیز کے بارے میں یہ پبلیکیشنز جو ہیں جاری کرتی ہیں پاکستان میں وابڈا بہت بڑی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں پاکستان ریلوے بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس میں کئی لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح پی آئی اے بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے مختلف یونیورسٹیز ہیں یہ سب اپنے ان ہاؤس جرنلز جو ہیں اپنے یونیورسٹیز اپنے طالب علموں اساتذہ دوسرے ملازمین کی معلومات کے لیے جرنلس شائع کرتی ہیں نیوز لیٹر شائع کرتی ہیں اور یہ جو ادارے جن کا میں نے ذکر کیا پاکستان ٹیلی ویژن ہے یا وابڈا ہے پاکستان ریلوے ہے پی آئی اے ہے یہ اپنے ملازمین اور اپنے کلائنٹس کے لیے جو ان کی سروسز استعمال کرتے ہیں یا اخبارات کو بھیجنے کے لیے تاکہ اس میں سے وہ مواد حاصل کر کے خبروں میں استعمال کر سکیں تو یہ میگزینز جو ہیں یہ ان محکموں کے اور ان اداروں کے جو پبلک ریلیشنس کے شعبے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو شائع کرنا بہت سے ادارے نیوز لیٹرز بھی شائع کرتے ہیں جس میں لیٹسٹ اطلاعات اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور اپنی پرفارمنس کے بارے میں وہ اپنے کلائنٹس کو یا اپنے ملازمین کو مہیا کرتی یہ ان ہاؤس جرنل کہلاتی اور ان کی پبلیکیشن ان اداروں کے جو پبلک کے ادارے ہیں یا شعبے ہیں ان کے ذمے ہوتی ہے کیونکہ پبلک پریکٹیشنر کا یا شعبے کا کام ہے اس ادارے کی جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے شہرت کو زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچانا بہتر کرنا اور اس کا امیج بلڈ کرنا اور امیج بلڈ کرنے کے لیے جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے وہ ایکسس ٹو ٹارگیٹ آڈینس اتنا انہیں فائدہ ہوگا تو اس کے لیے وہ یہ اپنے نیوز لیٹرز یا ان ہاؤس جرنلز کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض پروفیشنز ایسے ہیں جن میں وہ لیٹسٹ ریسرچ اور اطلاعات اپنے پروفیشنلز کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ہم پیشہ لوگوں کو پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں مثلا میڈیکل جرنلس جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں فارماسیوٹیکل کے میدان میں یا ٹپ کے میدان میں آپریشن کے سلسلے میں نئی نئی مشینیں ایجاد ہونے کے سلسلے میں کوئی نیا علاج کا طریقہ دریافت ہونے کے لیے بیماریوں کے بارے میں ریسرچ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان جرنلز میں ریسرچ جرنلز میں شائع ہوتی ہیں اسی طرح انجینئرنگ کے ریسرچ جرنلز ہیں آرکیٹیکچر کے میگزینز ہیں مختلف پروفیشنز کے جرنلز آپ کو ملتے ہیں جس میں اس پروفیشن سے متعلق لیٹسٹ معلومات جو ہیں وہ مہیا کی جاتی پیریوڈیکلس کی ایک اور بہت اہم شکل جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ریسرچ جرنلز کہ ہر بڑی یونیورسٹی کا ہر کالج کا اچھا کالج کوئی ہوگا تو اس کے کوارٹرلی تین مہینے بعد یا چھ مہینے بعد عام طور پہ کوارٹرلی ہوتے ہیں اچھی یونیورسٹیز میں بہت اعلیٰ معیار کے ریسرچ جرنلز شائع ہوتے ہیں جن میں لیٹسٹ ریسرچ اس سبجیکٹ کے بارے میں یا مختلف سبجیکٹس کے بارے میں جو اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں سائنٹیفک لائنس پہ کی ہوئی ریسرچ کے پیپرز جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں ان کی فائنڈنگ شائع ہوتی ہیں اور ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ایکڈیمک پرپزز کے لیے تعلیمی مقاصد کے لیے ترقی یافتہ دنیا میں ریسرچ جرنل کو کتاب کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب چھپنے میں تو دیر لگتی ہے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کسی فیلڈ میں بریک تھرو ہوا ہے کوئی نئی ریسرچ آئی ہے نئی تھیری آئی ہے تو وہ کتاب چھپنے تک اور مصنف تک پہنچنے تک اور پھر اس کے بعد پبلشر کے پاس وہ پہنچی کتاب مسودہ اس نے شائع کیا پھر وہ ریڈرز تک پہنچی اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے کتاب کے مقابلے میں ریسرچ جرنل کیونکہ ہر تین مہینے بعد شائع ہوتے ہیں اس لیے ان میں ایک تو لیٹسٹ نالج اویلیبل ہوتا ہے طالب علموں کے لیے اور اسکالر کے لیے جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کسی موضوع میں دوسرے اس میں جو معیار ہے ریسرچ جرنلز کا جو اعلیٰ معیار کے جرنل سمجھے جاتے ہیں ریسرچ کے تحقیقی مقالوں کے میگزین اور رسائل وہ بہت زیادہ اونچا معیار سمجھا جاتا ہے کیونکہ ٹیچرس کے لیے اسکالرس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تحقیق کریں خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ترقی یافتہ معاشروں میں ایک مقولہ ہے ایک سینگ ہے ٹیچرس کے لیے کہ پبلش اور پیرش مطلب اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے اور آپ کی ریسرچ شاید نہیں ہوتی تو آپ کا career as teacher for higher education وہ ختم ہو جاتا ہے لہذا ریسرچ جرنلس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے ایجوکیشن کے لیے خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ان کو لائبریریز میں بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے باہر کے ملکوں کے جو ریسرچ جرنلز پاکستان میں آتے ہیں وہ تمام لائبریریوں میں اچھی تعلیمی اداروں کی لائبریریوں میں ان کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اسی لیے ہمارے ہاں ٹیچرس کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے ان کی ترقی کے لیے اور ان کے مقام کو جانچنے کے لیے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بین الاقوامی شہرت کے جرنلز میں کتنے ریسرچ کے کتنے تحقیقی مقالے آپ کے شائع ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک ٹیچر کی پرفارمنس کو جج کرنے کا طریقہ ہمارے یہاں بھی رائج ہے ایک اور بہت مقبول قسم جو ہے پیریوڈیکلس کی پاکستان میں وہ ڈائجسٹ میگزینس ہیں پاکستان میں اس وقت دو ہزار پانچ میں تقریباً اسی پچاسی ڈائجسٹ میگزین بازار میں اویلیبل ہیں اردو زبان کے تمام اور ان کے سب کی مقبولیت جو ہے وہ باقی تمام رسائل و جرائد سے زیادہ ہے ڈائجسٹ میگزینس کا طریقہ جو ہے وہ ایک دنیا کے ایک بہت مشہور اور پہلے سب سے ڈائجسٹ میگزین ریڈر ڈائجسٹ سے متاثر ہو کے شروع کیا گیا تھا اسی کے انداز پہ ڈائجسٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو ہزم کرنا یا ہزم فارم میں دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائجسٹ میگزین نے سب سے شروع میں ریڈر ڈائجسٹ نے یہ کام شروع کیا تھا کہ لوگوں کی ریڈرز کی آسانی کے لیے وہ مضامین اور وہ معلومات جو مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوئی ہوں یا کتابیں شائع ہوئی ہوں ان کو مختصر کر کے تخلیص کر کے ڈائجسٹ فارم میں لوگوں کو مہیا کرنا تاکہ وہ ایک ہی میگزین سے وہ تمام معلومات حاصل کر لیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بہت سی کتابیں یا بہت سے میگزین اخبار پڑھنے پڑتے تھے بہت پاپولر ہوا آج کل بھی بہت پاپولر ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف بر اعظموں سے اس کے تین چار مختلف ایڈیشن شائع ہوتے ہیں ایشیا کے لیے ایڈیشن الگ ہے یورپ کے لیے الگ ہے امریکہ کے لیے الگ ہے اور اس کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جاتی ہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر لاکھ اس کی تعداد ہے تو اس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں جو ڈائجسٹ صحافت کی ابتدا کی گئی وہ بھی بہت جلد مقبول ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ڈسکشن میں اپنے ایک سبق میں یہاں آپ کو بتایا تھا حوالہ مختصر سا آیا تھا ڈائجسٹ میگزینس کا اور کمپیئر کیا تھا ہم نے اس کو ادبی رسالوں سے کیونکہ ڈائجسٹ میگزینز میں عام طور پہ لائٹ ریڈنگ کہتے ہیں اسے لائٹ ریڈنگ دی جاتی ہے چھوٹے سائز کا کتاب کے سائز کا ہوتا ہے ہینڈل کرنے میں آسانی ہوتی ہے سفر کرتے ہوئے پڑھتا ہے آدمی بس کے سفر میں لے لیا ٹرین کے سفر میں لے لیا یا رات کو سونے سے پہلے لائٹ ریڈنگ کے لیے لے لیا ہمارے ڈائجسٹ میگزینز میں بیشتر جو مواد شائع ہوتا ہے وہ مختلف زبانوں کے زیادہ تر انگریزی زبان کی کہانیوں کے ترجمے ہوتے ہیں کچھ مائتھولوجیکل سٹوریز ہوتی ہیں اور کچھ لوکل کہانیاں اور افسانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب لائٹ ریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے تو ہم نے یہاں بات کی تھی بحث کی تھی مختصرا تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے اس کی پہلے مختصر بات کی تھی کہ جب اتنے سارے ڈائجسٹ میگزینز کامیاب ہیں تو پھر ادبی رسائل و جرائد ہمارے ہاں کیوں کم ہو گئے جبکہ ہم یہاں ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ادبی رسائل و جرائد بہت اعلی معیار کے تھے ان کا معیار اتنا اعلیٰ تھا آزادی کے فوراً بعد اور ففٹیز تک اور سکسٹیز تک رہے جو کہ آپ دنیا کی کسی بھی زبان کے لٹریری میگزین سے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے ان کے standard of literature published in then بہت سے میگزینس تھے جو بند ہو گئے سویرا ایک بہت خوبصورت میگزین ہوتا تھا جس میں بہت پاپولر تھا شاعروں میں ادیموں میں دانشوروں میں اب نہیں ہے نقش ایک میگزین شائع ہوتا تھا کراچی سے اب نہیں ہے بہت پاپولر تھا نیا دور ایک میگزین تھا جو بہت پاپولر تھا ادب کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے اب نہیں ہے نیا ادب ایک میگزین تھا اردو ادب ایک میگزین تھا یہ سب بڑے نامور میگزین تھے اور بہت سے نامور ادیب اور شاعر ان کو پبلش کرتے تھے ان کے ایڈیٹر تھے تو ایک ایک کر کے گریجولی سکسٹیز کے بعد یہ سب ختم ہو گئے اور ان کی جگہ ڈائجسٹ میگزینز نے لے لی جو بہت بڑی تعداد میں اب شائع ہو رہے ہیں number of digest magazines is large and their circulation is also very large ان کی سرکولیشن اتنی ہے تعداد اشاعت جتنی ادبی میگزینز کی نہیں ہوتی تھی اس پہ غور کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجوہ ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی رسال رسالے اور جریدے ختم ہو گئے یا فلمی رسالے اور جریدے ختم ہو گئے تو اس کی وجوہ ہمیں نظر آتی ہیں سیاسی رسائل و جرائد اس لیے ختم ہو گئے کہ ہمارے جو روزنامہ اخبارات ہیں انہوں نے فیچر رائٹنگ کے تحت وہ تمام میٹیریل سیاست کے بارے میں سیاسی ایڈیشنز میں دینا شروع کر دیا جو پہلے سیاسی میگزینز میں ہوا کرتا تھا پہلے کیونکہ روزنامہ اخباروں میں فیچر نہیں ہوتے تھے ایوب خان کے مارشل لا لگنے تک انیس سو ساٹھ تک انیس سو اٹھاون میں لگا تھا انیس سو ساٹھ میں اخبارات نے اپنا انداز تبدیل کیا تھا تو لوگ سیاسی رسالے خریدتے تھے ان ڈیپتھ تجزیہ پڑھنے کے لیے اور مختلف اس کی تجزیاتی رپورٹس اور فیچرز پڑھنے کے لیے سیاسی اب کیونکہ اخبارات میں فیچر رائٹنگ شروع ہو گئی تو اور اخبار لوگ ریگولر خریدتے ہیں جو لوگ اخبار ریگولر خریدتے ہیں ان کو وہ سارے تجزیے اور وہ ساری معلومات سیاست کے بارے میں اخبارات کے سیاسی ایڈیشن سے مل جاتی ہیں جو کبھی وہ سیاسی رسائل و جرائد سے حاصل کرتے تھے اس لیے ان کی سرکولیشن ختم ہوئی کم ہوئی اور وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے فیزیبل نہیں رہے تو بند ہو گئے بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں بڑے بڑے میگزین جو بہت پاپولر ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں لہل و نہار پیپرز لمیٹڈ کا ایک بہت اعلیٰ معیار کا ویکلی میگزین تھا سید سبت حسن مرحوم اس کے ایڈیٹر تھے جو بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے ویسا میگزین اب نہیں ہے کوئی اسی طرح مختلف اسکول آف تھاٹ کے جس کو ہم دایا بازو کہتے ہیں ان کے بہت سے میگزین تھے جس کو بایاں بازو کہتے ہیں ان کے بہت سے میگزین تھے کراچی سے معیار الفتح نام کے ویکلی میگزین بہت پاپولر ہوا کرتے تھے یہ سب میگزین اب نہیں ہے اس کی وجہ اخبارات کی فیچر رائٹنگ ہے سیاست پہ اور ان کے تجزیے جہاں تک فلمی میگزینس کی ختم ہونے کا یا ان کی عدم مقبولیت کا سوال ہے کہ وہ اتنے مقبول نہیں رہے یا اب نظر نہیں آتے اسٹالس پہ ہمیں اس کی دو وجوہ ہو سکتی اگر آپ غور کریں تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روزنامہ اخبارات نے سیاسی فیچرز کی طرح فلمی ایڈیشن بھی شائع کرنے شروع کیے ہوئے ہیں لہذا وہ تمام معلومات جو پہلے لوگ فلمی رسائل و جرائد سے حاصل کرتے تھے وہ اب روزنامہ اخبار جو ان کے گھر آتا ہے یا جو وہ لائبریری میں پڑھتے ہیں یا اپنے دفتر میں پڑھتے ہیں کہیں سے بھی وہ پڑھتے ہیں اسے تو اس میں وہ معلومات ان کو دستیاب ہو جاتی ہیں لہذا وہ علیحدہ سے فلمی میگزین خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے دوسری وجہ یہ ہے فلمی میگزینز کے ختم ہو جانے کی کہ فلم انڈسٹری کی حالت ہمارے ہاں فلمی صنعت کی حالت کچھ بہت اچھی نہیں ہے اس کی مختلف وجوہ ہیں جس پہ ہم تفصیل سے جب فلم پہ بات کریں گے میس میڈیا کے طور پہ اس پہ بات کریں گے لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مختصر کہ آج سے یعنی بیسویں صدی کے اینڈ تک یا اس سے پہلے نوے کی دہائی میں یا اسی کی دہائی میں یا اس سے تھوڑا سا پیچھے اور جائیں ستر کی دہائی میں ہمارے یہاں سو ایک سو دس ایک سو بیس فلمیں ایک سال میں ریلیز ہوا کرتی تھی بن کے آج کل وہ تعداد گھٹتے گھٹتے بیس پچیس رہ گئی ہے ایک سال میں پہلے پاکستان میں سیونٹیز تک ساڑھے آٹھ سو پکچر ہاؤس تھے جو کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں سمجھی جاتی اتنے بڑے ملک کے لیے کیونکہ زیادہ تر پکچر ہاؤس شہروں میں شہروں تک محدود تھے چھوٹے قصبوں میں اور دیہات میں پکچر ہاؤس نہیں ہوتے تھے لیکن اب وہ بھی ساڑھے آٹھ سو سے گھٹتے گھٹتے وہ تعداد ایک سروے کے مطابق اب ساڑھے تین سو رہ گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ فلمی صنعت کی حالت اچھی نہیں ہے تو سنیما گھروں کو کیونکہ اچھی فلمیں نہیں ملتی نمائش کے لیے لوگ وہاں نہیں آتے فلمیں دیکھنے اس لیے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کامیاب نہیں رہے لہذا انہوں نے ان کو اور مختلف بزنسز میں تبدیل کر دیا کچھ سنیما ہالس کی جگہ بینکوٹ ہال بن گئے شادی گھر بن گئے کہیں شاپنگ پلازاز بن گئے اور بہت سے سنیما ہال جو ہیں وہ تھیٹر ہالس میں تبدیل کر دیے گئے ہیں تھیٹر پہ بھی ہم بطور میس میڈیم کے بات کریں گے کہ اس کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے اور اس کا معیار کیا ہے تو جب فلمیں نہیں ملیں گی اور فلم انڈسٹری کی حالت پتلی ہوگی جو ہے پاکستان میں تو پھر فلم میگزین کیسے پاپولر ہوگا فلم میگزین کی پاپولیرٹی تو فلم کی پاپولیرٹی کے ساتھ منسلک ہے اگر لوگ فلمیں دیکھنے جائیں گے تو پھر وہ فلم انڈسٹری سے متعلق لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے لہذا فلمی میگزینز جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ گریجولی کم ہوتے ہوتے اب مکمل طور پہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں پاکستان کیونکہ فلم انڈسٹری بہت پتلی حالت میں ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے فلمی صحافت بھی ہمارے ہاں نہیں ہے کچھ میگزینس میں نے پہلے ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ مذہبی میگزینس کا بھی ایک شعبہ ہے وہ بھی پہلے جتنے پاپولر ہوتے تھے اب نہیں ہوتے اس کا بہت ریزنیبل ایک لاجیکل اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پہلے صرف رسائل و جرائد میں مذہب کے بارے میں معلومات دی جاتی تھی بحث و تمیز ہوتی تھی ڈبیٹ ہوتی تھی ڈسکشن ہوتی تھی اب یہ کام روزنامہ اخبارات میں بھی ہوتا ہے اور یہ کام بہت بڑی سطح پر ٹیلی ویژن پر بھی ہوتا ہے خاص طور پہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ٹیلی ویژن کے انہوں نے بہت بڑی سطح پر یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو اب لوگوں کے پاس دوسرے ذرائع بھی ہیں وہ معلومات مذہب کے بارے میں یا اس بحث میں حصہ لینے کے جو پہلے میگزینس کے حوالے سے ہوا کرتا تھا یہاں میں آپ کو آپ کی دلچسپی اور آپ کے علم کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں مذہبی رسائل و جرائد کے حوالے سے کہ نائنٹینتھ سینچری میں جب سب کانٹیننٹ میں جرنلزم پاپولر ہو رہا تھا اور اس کو لوگ اپنا رہے تھے تو اس میں سب سے بڑی تعداد مذہبی رسائل و جرائد کی تھی اس میں مسلمانوں کے رسائل و جرائد بھی شامل تھے بہت بڑی تعداد میں اس میں کرسچن مشنز کے رسائل و جرائد بھی شامل تھے اور اس میں ہندوؤں کے رسائل و جرائد بھی شامل تھے اور یہ سب آپس میں بحث بھی کرتے تھے ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے تھے اور کنسٹرکٹیو بحث و تمیز بھی ہوتی تھی ڈبیٹ ہوتی تھی ڈسکشن ہوتی تھی مختلف مذاہب کے بارے میں ایک تقابلی جائزہ بھی لیا جاتا تھا کمپیریٹو اسٹڈی ہوتی تھی اور بسا اوقات بدمزگی بھی پیدا ہوتی تھی پھر انہی مذہبی رسالوں میں مختلف مسلک کے رسائل و جرائد بھی شامل تھے کہ جو ایک ہی مذہب کے مختلف مسالک جو ہیں ان کے عقیدوں کو اور ان کے فیت کو کا اظہار کرتے تھے ان کی بھی بہت بڑی تعداد بہت پاپولر میگزینس کی حیثیت سے انیسویں صدی میں برے صغیر میں دیکھی جا سکتی ہے اگر ریکارڈ دیکھیں آپ اور ہسٹری پہ غور کریں تو بلکہ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ پہلا جو قانون اخبارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلا آرڈر قانون کہنا اس کو صحیح نہیں ہے کیونکہ قانون وہ باقاعدہ انیکٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں کلکتے میں سترہ سو ننانوے میں آپ کو پتا ہے کہ بنگال کو سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں لیا تھا جنگ پلاسی کے بعد سترہ سو ستاون میں اور بنگال سے ہی کلکتے سے سب سے پہلا انگریزی کا اخبار اور اس کے بعد سب سے پہلا مقامی زبان کا اردو اخبار جامع جہاں نما بھی کلکتے سے نکلا تھا پھر فارسی کے بنگالی کے اردو کے اور بہت سے اخبار نکلے اور جگہوں سے بھی نکلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ایک ڈسکشن میں جب ہسٹری شروع کی تھی ہم نے میس میڈیا کی اخبار کی کہ پہلے بیالیس سال تک پرنٹڈ اخبار شروع ہونے کے بعد سب کانٹیننٹ میں اخبارات صرف انگریزی زبان میں نکلتے رہے تو کیونکہ وہ انگریزی زبان کے اخبار تھے اور انگریزی پڑھنے والی پبلک ہندوستان کی نہیں تھی اس وقت اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایڈمنسٹریشن کو ان کے پولیٹیکل امپیکٹ سے کوئی خطرہ نہیں تھا ان کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ اخبارات کچھ لکھیں گے اور لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ لوگ انگریزی کے اخبار ہندوستان کے لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے لہذا انہوں نے اخبارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا پرنٹنگ پریس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا لیکن جب ریلیجس میگزینز میں یہ بحث و تمیز شروع ہوئی تینوں مذاہب کے درمیان کرسچینٹی ہندوازم اور اسلام اس سے بدمزگی کے بعض واقعات پیدا ہوئے یا شبہ پیدا ہوا ایڈمنسٹریشن کو کہ بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر ایک آرڈر سترہ سو ننانوے میں سیونٹین نائنٹی نائن میں پہلا آرڈر اخبارات کے بارے میں جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ اخبار نکالنے سے پہلے یہ بتانا پڑے گا ایڈمنسٹریشن کو کہ اخبار کا ایڈیٹر کون ہوگا اس کا دفتر کہاں پر سچویٹڈ ہوگا کس پریس میں چھپے گا اس پریس کا مالک کون ہے اور اخبار کو چھاپنے سے پہلے سینسر کرایا جائے گا حکومت کے مقرر کردہ نمائندے سے پری سینسرشپ سب اخبارات کے لیے لازمی قرار دی گئی یہ اس لیے ممکن تھا کہ سترہ سو ننانوے تک ہندوستان کے ان تینوں کولونیل ٹاؤن سے جہاں سے اخبار شائع ہوتے تھے انگریزی زبان میں بمبئی سے کلکتے سے اور مدراس سے ان میں کل اخبارات کی تعداد تقریباً چھبیس تھی اور بہت چھوٹے چھوٹے چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ صفحے کے چھوٹے سائز کے اخبار ہوتے تھے تو ان کا میٹیریل چھپنے سے پہلے سینسر کرنا اور اس کی اپروول دینا کوئی مشکل بات نہیں تھی اور یہ آرڈر خالصتاً جاری ہوا تھا مذہبی انتشار کو روکنے اور ان کے فسادات کے خدشے کو روکنے کے لیے یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اخبار چھپنے سے پہلے سینسر کیا جائے گا اور اپروو کیا جائے گا کہ یہ مٹیریل چھپ سکتا ہے یا نہیں چھپ سکتا بعد میں دو تین سال کے بعد یعنی اٹھارہ سو تین اٹھارہ سو چار تک اس قانون کو کتابوں پر بھی لاگو کر دیا گیا شروع یہ اخبارات سے ہوا تھا بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا کتابوں تک اور کتابیں بھی پہلے سینسر کی جانے لگیں چھپنے سے مگر جب تعداد میں اضافہ ہوا اخبارات کی اور کتابوں کی اور پرنٹنگ کا جو بزنس تھا اور پروسیسز تھے وہ مقبول ہونے لگے اور بہت کچھ چھپنے لگا تو پھر یہ خود بخود آپسلیٹ ہو گیا قانون اور ختم ہو گیا کیونکہ یہ ممکن نہیں رہا کہ تمام اخبارات کو آپ پہلے سینسر کریں کیونکہ اتنے بڑے محکمے نہیں تھے اخبارات کو مانیٹر کرنے کے لیے جتنے حکومت کے پاس آج محکمے ہندوستان میں پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یا پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ کے نام سے موجود ہیں وہ اس وقت نہیں تھے لہذا جب تعداد بڑھی تو یہ کام ختم ہو گیا تھا تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب مذہبی میگزین اور مذہبی رسائل و جرائد بھی اس انداز سے آپ کو دستیاب نہیں ہوتے جس انداز سے پہلے ہوتے تھے ہم نے بحث شروع کی تھی ڈائجسٹ میگزینس کے پاپولیرٹی سے اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو مٹیریل دیا جاتا تھا ادبی میگزینز میں وہ سب کچھ اب ٹیلی ویژن پہ موجود ہے ڈرامے کی صورت میں اور گانے کی صورت میں پوئٹری بھی ہے شاعر بھی آتے ہیں مشاعرے بھی ہوتے ہیں اور ڈرامے بھی ہوتے ہیں لمبے ڈرامے بھی ہوتے ہیں مختصر ڈرامے بھی ہوتے ہیں فلمیں بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پہلے لوگ میگزین میں پڑھتے تھے وقت لگاتے تھے کتاب پڑھتے تھے افسانے کی ناول پڑھتے تھے اب وہ ٹی وی دیکھ کے ایک لمبی مدت ٹی وی پہ کے آگے بیٹھتے ہیں لوگ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں چالیس لاکھ ٹیلی ویژن سیٹ ہیں اور اگر آپ ایوریج پانچ لوگوں کی رکھیں ایک ٹیلی ویژن سیٹ پہ تو دو کروڑ آدمی روزانہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں پاکستان میں اور اگر ایوریج دو گھنٹے بھی رکھیں آپ ان کے ٹیلی ویژن دیکھنے کی تو چار کروڑ گھنٹے ٹیلی ویژن روز دیکھا جاتا ہے یہ بہت زیادہ وقت ہے جو ہم ٹیلی ویژن پہ خرچ کرتے ہیں صرف کرتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے لہذا اس کا امپیکٹ بہت ہے اور اب لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا میگزین پڑھنے کا نہ تو وقت ہے نہ وہ اس مشکل کام کو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ڈرامے کی شکل میں انہیں مل جائے گا یا جو ڈسکشن کی شکل میں انہیں مل جائے گا وہ زیادہ آسان ہے اس سے حاصل کرنا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غالباً اس سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں مگر بہت سے لوگ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ادب کی فکشن کی تخلیق تھی وہ کچھ اس کا گراف نیچے گیا ہے بہت سے شاعر ادیب دانشور اس اسٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتے لیکن اگر آپ کتابوں کی دکان پہ جائیں کسی جہاں افسانے کی ناول کی شاعری کتابیں ملتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں نئے افسانہ نگار اور نئے ناول نگاروں کی اردو کی کتابیں بہت کم ہوں گی آپ کو سکسٹیز تک کی ارلی سیونٹیز تک کی جو تخلیق ہے مختلف ادیبوں کی وہی آپ کو اس کے ری پرنٹ ملیں گے اس کے نئے ایڈیشن ملیں گے شاعری کی حد تک تو نئی شاعری ہمارے یہاں ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے مگر نثری ادب جو ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے سکسٹیز اور سیونٹیز کے مقابلے میں اب اکیسویں صدی کی ابتدا میں اور بیسویں صدی کے اینڈ میں جو کمی آئی تھی اس کی وجہ سے لٹریری میگزینس جو تھے وہ اپنی افادیت کھو بیٹھے تھے اور ڈائجسٹ میگزینس کیونکہ ڈپینڈ کرتے ہیں ترجموں پہ باہر کی کہانیوں کے پاپولر کہانیوں کے فکشن کے کرائم سٹوریز پہ تھریلر پہ اس لیے وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ باہر کے میگزینس پکڑ کے باہر کی کتابیں پکڑ کے ان کی تخلیص یا میگزین سے ترجمہ کر کے وہ کہانیاں شائع کرتے ہیں کیونکہ ان کا معیار ان ادبی رسائل و جرائع جیسا نہیں ہے ڈائجسٹ میگزینس کا they are considered light reading material اور آخری وجہ یہ ہے اس کی ڈائجسٹ میگزینس کی کامیابی کی کہ یہ سستے ہیں مقابلتاً کتاب جتنی ذخامت کا ڈائجسٹ میگزین جو ہے وہ بیس پچیس روپے کا دستیاب ہو جاتا ہے بازار میں جبکہ کوئی کتاب آج کل پاکستان میں ادب کی یا کسی سبجیکٹ کی کورس سے متعلق وہ بیس پچیس روپے کی کتاب اب نہیں ملتی ڈائجسٹ میگزینس ڈھائی ڈھائی سو سفے کے تین تین سو سفے کے بیس پچیس روپے میں مل جاتے ہیں جس کو لائٹ ریڈنگ کے طور پہ استعمال کر کے آدمی بیکار بھی کر دیتا ہے ردی میں بھی بیچ دیتا ہے اور پرانی کتابوں کے پرانے رسالے والے بیچ جو بیچتے ہیں رسالے ان کے پاس بھی جا کے وہ ایکسچینج کر لیتا ہے یا ان کو فروخت کر دیتا ہے لہذا ہمیں یہ ڈائجسٹ میگزینز جو ہیں وہ اسی پچاسی کی تعداد میں پاکستان میں کامیابی سے شائع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک پیریوڈیکل جرنلزم کا ایک اوور آل ویو ہے پاکستان کے اور اس کا تعلق اگرچہ یہ روزنامہ جرنلزم سے مختلف انداز ہے اس کا لیکن اس کو ہم شامل جرنلزم میں ہی کرتے ہیں اور اس کی جتنی مختلف صورتیں ہیں وہ سب پاکستان کے جرنلزم کا ہی حصہ ہے آئندہ سبق میں ہم میس میڈیا کے حوالے سے ایک کسی نئے میڈیم کے بارے میں بات کریں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا پاکستان کی سوسائٹی پہ کیا اثر ہے